اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنی اس خاص بندی پر اتارا تو اس جی سے ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنی سب حمایتیوں کو بلولو اگر تم سچے ہو